جناب خالد بن سمیر راوی ہیں کہ مدینے سے عبداللہ بن ربا انصاری رحمہ اللہ ہمارے ہاں تشریف لائے اور انصار انہیں فقیح کردانتے تھے انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہ سوار ابو قطادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش العمرہ روانہ فرمایا اور یہ قصہ بیان کیا کہا کہ ہمیں سورج ہی نے طلوع ہو کر جگایا اور ہم گھبرا کر نماز کے لیے اٹھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیال سے سنبھل کر حتیٰ کہ جب سورج اونچا آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے سنت پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے تو جو پہلے پڑھا کرتا تھا اس نے پڑھی اور جو نہ پڑھتا تھا اس نے بھی پڑھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز کے لیے اذان کہی جائے تو اذان کہی گئی اور اب کھڑے ہوئے اور ہمیں نماز پڑھائی جب فارغ ہوئے تو فرمایا ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے کسی کام میں مشغول نہ تھے کہ نواز ہم سے رہ گئی بلکہ ہماری روحیں اللہ کے ہاتھ میں تھی تو اس نے جب چاہا انہیں چھوڑ دیا لہذا جو تم میں سے کل کو صحت و سلامتی کے ساتھ نماز فجر پائے اس کے ساتھ اس نماز کی قضا بھی دے سننے ابو داود حدیث نمبر چار سو اڑتیس